کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری سامعین کرم غالب نے ایک اور انداز میں بات کہی تھی کہ نالا پابند نئے نہیں ہیں لیکن آج کے شاعر نے کہا کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری تو یہ طرز خاص اور یہ آوازیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس کی ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اپنا تعارف آپ ہیں آپ ان سے خود متعارف ہیں ان میں ایک صاحب ہیں استاد نزاکت علی خان اور ایک صاحب ہیں استاد سلامت علی خان یہ نام اتنے مشہور ہیں اتنے بڑے ہیں کہ نہ صرف ہم ہمارا ملک اور آپ بھی یقیناً بفخر کرتے ہوں گے استاد نزاکت علی خان اور استاد سلامت علی خان سگے بھائی ہیں استاد نزاکت علی خان بڑے ہیں اور استاد سلامت علی خان چھوٹے آج حسن اتفاق سے استاد نزاکت علی خان صاحب ہماری محفل موجود ہیں اور میں آج چاہتا ہوں کہ جن آوازوں کو آپ نے موسیقی کے روپ میں سنا آج ان سے بجاتے ہی واقف ہوں وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور آپ ان کی شخصیت سے متعارف ہوں گے استاد نزاکت علی خان صاحب آپ ویسے تو بڑے موسیقار ہیں آپ کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں کو معلوم ہیں لیکن بہت سے سننے والے ایسے ہوں گے جو آپ کی شخصیت کے علاوہ آپ کی محض ذاتی جی، جی۔ جو خصوصیات ہیں ہاں ان جی۔ سے متعارف ہونا چاہتے ہوں گے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چند باتیں آپ سے بہت ذاتی قسم کی کی جائیں پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے بزرگوں میں نامور لوگ کون تھے آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی اور آپ نے موسیقی میں یہ جو مقام مرتبہ حاصل کیا وہ کس طرح حاصل کیا جی یہ میں کوئی نو سال کی عمر میں گانا شروع کیا اچھا تو چھوٹے بھائی سلامت علی سات سال کے تھے اچھا جب ہم نے پرفارمنس کیا اچھا تو گانا اس سے پہلے سیکھا ہم نے ہاں جی یہ جی۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ نو سال اور چھوٹی عمر سے سات سال کی عمر میں جی۔ ہم نے پرفارمنس کیا اچھا۔ پروگرام کیا اچھا، اچھا۔ ایک جلندر میں ہر بلب کا ہوتا تھا ایک جلسہ جی، جس میں بڑے بڑے گائک لوگ اکٹھے ہوتے تھے اچھا ان لوگوں میں ہمیں موقع ملا جی۔ اللہ کی مہربانی سے اور ہم ایک گھنٹہ گائے صبح اور میرا خیال ہے کہ راگ ٹوٹی گائے ہیں صبح میاں کی ٹوٹی گائے ہیں اور تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور جو بزرگ لوگ وہاں موجود تھے جی۔ انہوں نے ہمیں دعا دی کہ اللہ آپ کو اور اچھا کرے اور آپ بہت ترقی کریں گے تو یہ ہاں صاحب وہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں تو یقیناً جی، جی۔ آپ کو اسی عمر سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس چراغ میں کتنی روشنی ہے یہ جی۔ اللہ کی مہربانی ہے جی یہ ہماری کوئی اس میں کوئی کاراگری نہیں ہے خان صاحب ویسے تو آپ کا سارا گھرانہ ہی کا جی ہمارے باپ دادا ہاں، پردادا ہاں، جی دادا ایسے ہی چلا رہا ہے سلسلہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے یہ چاند خان سورج خان جی۔ ہمارے بڑے موسیقار ہوئے ہیں یہ جو اکبر اعظم کے زمانے جی میں ہاں، اس زمانے میں ہوئے ہیں اچھا۔ تانسین صاحب کے جی، زمانے میں ہاں تو میاں تانسین کے ہم اثروں میں تھے جی ہاں جی تو کبھی یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوا کہ میاں تانسین سے ان بزرگوں کا مقابلہ ہوا ہو چاند خان مقابلہ تو نہیں ہم نے سنا جی یہ سنا کہ وہ بھی گاتے تھے دربار میں اچھا تو وہ بھی گاتے تھے ہاں، ایسے وہ بھی مقبول تھے جی، وہ بھی مقبول تھے اچھا۔ اپنے اپنے جگہ وہ بہت بڑے فنکار تھے وہیں آفتاب تھا یہ جی، بالکل ہاں جی۔ تو ان کے گانوں کی کوئی خاص بات بھی آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ سورج خان صاحب کس فن میں طاق تھے اور مش اس کے اور چاند خان صاحب کس فن میں ماہر تھے ہم نے ایسے ہمیں سب سنا ہے کہ چاند خان جو تھے وہ رات کو صبح تک گاتے تھے سورج خان ہاں صاحب صبح سے شام تک گاتے تھے تو ناموں کی مناسبت سے جی، مطلب یہ کمال ہے شاید اسی وجہ سے ان کا نام ہی چاند خان سورج خان اس لیے پڑ گیا اسی لیے پڑ گیا جی، ہاں، ہاں۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ شام چوراسی گھرانہ انہی سے چلتا ہے بالکل بالکل جی۔ اور آپ رات تک آتا ہے بالکل اچھا۔ بالکل اور یہ ہاں دوسری بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ اسی زمانے سے روایت ہے ہماری اچھا۔ دو دو آدمی گاتے چلے آ رہے ہیں اچھا اچھا ہاں یہ بات یہ ہمارے اچھا گانے کی روایت ہے ہاں۔ کہ دو دو بھائی گاتے چلے آ رہے ہیں اچھا، ان کی روایت سے ہاں جی، ہاں جی اور ہمارے ہمارے باپ ہاں، ہاں۔ استاد ولایت علی خان جی۔ ان کے بڑے بھائی تھے استاد احمد علی خان اچھا وہ وہ بھی ساتھ گاتے گاتے ہوں گے تھے جی، ایسے ہمیں مطلب تعلیم ملی تو ہم بھی اکٹھا گا رہے یہ روایت جی۔ پابندی کی اور وہ روایت آگے بھی چلے گی ان شاء اللہ کریں اچھی بات ہاں، ہے ہاں۔ ویسے یہ بتائیے کہ اپنے والد بزرگ کے علاوہ بھی آپ نے کسی سے سیکھا نہیں جی اچھا۔ پھر تو گھرانہ نہیں رہے گا گھرانہ بدل جاتا ہاں۔ اچھا یہ گھرانے کا مطلب گھرانے کا مطلب کہ گھرانے کے اندر سے چیز ملے اچھا، ہاں ایک اپنا مکتبہ جی۔ فکر یا مکتبہ موسیقی کہہ لیجیے جی جی جی, جی؟ خاص اسکول تو یہ ورثے میں چیز آ رہی ہیں اچھا، اچھا۔ تو وہی گھرانہ کہلائے گا ورنہ گھرانہ نہیں کہلائے گا یہ آپ نے اچھی بات بتائی جی جی بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید مختلف لوگوں سے سیکھ بھی لیتا ہے آدمی تو اپنے خاندان سے وابستہ رہتا ہے یا استاد کے خاندان سے وابستہ ہوتا ہے جی ہاں تو آپ کا تو جو خاندان ہے وہی ہمارے والد نے ہمیں جی، ہمارے والد بھی ہیں استاد بھی ہیں اچھا، تو انہوں نے مہربانی بھی کی ہمارے پر اچھا صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ دونوں بھائیوں کی آواز بہرحال بڑی سریلی اور آپ بڑے اچھے ہیں جی، اور ایک کو دیکھا تو دوسرا یاد آیا جی، جی۔ ویسی بات ہے آپ کا متعلق لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی شخصیت الگ بھی ہے اور آوازوں میں کیفیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں جی۔ تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ ان کیفیتوں کا تعلق بڑے بعض ایسے جذبوں سے ہوتی ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی سے ذکر بھی نہ کرتے ہوں جی یہ بڑے محبت کا تعلق ہے اس میں ہاں تو وہ تو جذبے ممکن ہے کہ جی۔ آپ اگر جس میں اگر جی۔ موسیقی ہو یا شاعری ہو اور اس میں محبت نہ ہو محبت سے نہ کیا جائے تو اس میں پھر وہ چاشنی یا اس محبت کو میں موسیقی کی حد تک محدود سمجھوں یا اسے کچھ پھیلا کر اس کے بارے میں جی، سوچوں محبت تو آگے بھی نکل جاتی ہے ویسے کچھ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آرٹ تک اگر رہے تو زیادہ اچھا ہے اگر وہ آگے آگے آپ بات کو دوسرا رخ دے رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ محبت اگر آپ سے محبت تو یقین ہونی چاہیے اگر آر کو کراس کر دے محبت جی، تو جی۔ وہ خراب کرتی ہے اگر آر تک رہے جی، تو وہ اچھا آرٹ کو اس کو تقویت ملتی ہے خاصا آرٹ تک پہنچنے میں جو محبت آرٹ بڑھتا ہے اس سے ہاں۔ میرا خیال ہے کہ محبت اگر آرٹ میں محبت رہے کوئی بھی آرٹ ہو شاعری ہو موسیقی ہو ہاں صاحب وہ تو میں سمجھ رہا ہوں میرا یہ گزارش یہ تھی کہ آرٹ میں محبت تو ٹھیک ہے لیکن آرٹ تک پہنچنے کے لیے جس محبت کی ضرورت ہے آپ کبھی اس راستے سے بھی گزرے بہت نجی سوال کیا ہے بڑا ذاتی قسم کا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ کے <laughs> چھوٹے بھائی صاحب یہاں موجود نہیں ہے تو اکیلا سمجھا اس لیے <laughs> ہاں، میں وہ بات ان تک نہیں نہیں ہاں انہیں بتاؤں تو میری محبت ہے بس صرف ہاں، صرف ہاں نہیں آپ کچھ تکلف سے کام لے رہے ہیں بالکل کوئی زخم کوئی محرومی کوئی دکھ زخم لگے بھی تو ہم بتاتے نہیں میں ہمارے سب <laughs> زخم لگ جائے اور اس کو بتایا جائے ہاں۔ تو پھر اس کا مزہ نہیں رہتا صحیح بات ہاں جی؟ اس کا لطف نہیں رہتا اچھا زخم لگے بھی اور مطلب یہ کہ شخصیت آپ کی بھی اندر سے کچھ زخمی ضرور ہے تو ہونی چاہیے ہاں۔ جس میں یہ نہ ہو زخم نہ ہو تو اس میں سوز نہیں آئے گا صحیح تو آپ کو ہی پتا ہے جی،, جی جی تو درد سے چیز ہر چیز اچھی لگتی ہے اچھا صاحب یہ بہرحال بہت ذاتی بات تھی لیکن یہ بتائیے کہ آپ دونوں بھائیوں نے ساتھ گانا شروع کیا اور ساتھ ہی اس کی مشق کی اور اب تک جی، آگے جی، بڑھے ہاں جی۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں کہیں بھی گئے ہیں ساتھ ہی گئے ہیں تو آپ نے پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کیا ہے ہاں ہاں اور وہاں یقیناً لوگوں نے آپ کو پسند بھی کیا ہے اور میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہماری موسیقی میں اور اوروں کی موسیقی میں کچھ فرق تو ہے ہاں جی ہاں, جی، ہاں, جی، ہاں جی۔ اور اس فرق کے لحاظ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کے جو سننے والے ہیں انہوں نے ہماری موسیقی کو کس حد تک اپریشیٹ جیسے کہ پسند کیا ہاں، یورپ میں کیا تاثر رہا جی یورپ میں دوسرے عرب کنٹریز میں آپ کا کیا ریسپانس رہا اور انہوں نے آپ کو کس انداز میں وہ کیا جی جی اس بارے میں تاثرات بتائیے جو ہماری موسیقی ہے جی جی اس یہ زیادہ پکی موسیقی ہے جس کو ہاں جی تو اتنی پکی موسیقی نہیں ہے باہر کے ملکوں کی اچھا وہ ہم اس کو لائٹ موسیقی کہہ لیں گے یا اچھا اچھا تو یہ ایسا یہ زیادہ مشکل اور زیادہ ٹھوس اچھا، موسیقی ہے زیادہ باریکیاں جی ہاں زیادہ اچھا تو وہ زیادہ جیسے ہمارا لائٹ ہے یا فوک ہے ہمارا جی۔ اس کے برابر میں ہے باہر کی جتنی بھی موسیقی ہے اچھا اچھا تو ہماری یہ جو کلاسیکل میوزک ہے وہ لوگوں کا اپیل کرتی ہے وہاں پر ہاں جی اگر آواز انہیں تو عادت پڑ گئی اپنے ہلکی پھلکی انداز کی یہ جذبات میں آ جانے والی جو جی۔ موسیقی ہوتی ہے ہاں۔ جو ایک طرح کا حیجان جی۔ پیدا کر دے اندر جی۔ لیکن وہ جو ایک ہلکی ہلکی ہاں۔ روح میں اترتی ہوئی موسیقی کا کیفیت ہوتی ہے ہاں۔ آپ کی موسیقی میں ظاہر یہ بات ہے تو وہ وہاں اس نے کیا تاثر چھوڑا آپ کے خیال میں یہ سب پیش کرنے کا بھی ڈھنگ صحیح اچھا ہونا چاہیے تو تو آدمی پھر ضرور کامیاب ہوتا ہے آواز اچھی ہونی چاہیے آدمی اچھا پرفارمنس کرے جی، بیٹھ کے جی ہاں وہ بھی ضروری ہے ہاں جی تو ظاہر ہے کہ لوگ پسند کریں گے کہاں کہاں ویسے گئے کن ممالک میں ہوا آیا یہ ہم تو تین چار دفعہ گئے ہیں جی یورپ میں اچھا۔ ادھر انگلینڈ گئے ہیں ہاں۔ ہالینڈ گئے ہیں اچھا۔ بیلجیم گئے ہیں جرمنی گئے ہیں ناروے گئے ہیں اچھا، ہاں جی رشیا گئے ہیں افغانستان نیپال ہندوستان جی۔ تو آپ نے جی۔ وہاں جو پرفارمنس دی ہے جی، تو اس کا بھی کچھ بتائیے کوئی دلچسپ کو ایسا آپ نے وہ کیا اور وہاں پر جو تاثرات لوگوں کے تھے یقین اخبارات میں اس کا ذکر ہوا ہوگا اور ریڈیو پہ ہوا ہوگا ہاں، تو آپ یہ ہمارا ایک فاق ہوا سیونٹی میں پنڈت روی شنکر کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوا اللہ رکھا کہاں آئے ہوئے تھے بینسر اچھا، فیسٹیول وہاں لنڈن اچھا، میں ہاں جی تو ایک ہاف ہم گائے ہیں ایک ہاف وہ گائے بجائے ہیں جی، جی۔ اور اخبار نے صبح بہت اچھی تعریف لکھی ہماری اچھا۔ کیونکہ ہمارا پہلا موقع تھا روی شنکر تو پہلے بھی وہاں کافی جی، مشہور ہے پاپولر ہے تو جو ہمیں عزت دی اخبار نے اس نے یہ کہا کہ کلاسیکل بردرز فرام پاکستان ہمارے یہی ہم جب تک باہر نہ جائیں اور لوگوں تک اپنا فن نہ پہنچائے اس وقت تک ہمارے ملک کی خصوصیات کو اور اس کے فن سے متعلق جو باتیں ہیں وہ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے یہ آپ حضرات جس طرح سے پرفارمنس وہاں کر رہے ہیں جی، جی، سے ہم متعارف جا جی، ہاں۔ رہے ہیں اور لوگوں کی رائے قائم ہو رہی ہے ہمارے بارے میں تو اور کوئی ایسی خاص بات کبھی آپ نے اپنے محسوس کی ہو تو اس کا واقعہ بتائیے جو ہاں یہ ایک فیسٹیول ہوا وہاں جی، جی۔ ہالینڈ میں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم رات کے راگ ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا ٹائم کیا ہے راگوں کا ہم نے کہا رات کے راگ ہیں ہاں،, ہاں۔, ہاں جی پھر صبح کے راگ ہیں دوپہر کے راگ ہیں شام کے راگ ہیں ہاں۔ تو کہ ہم صبح کے راگ سننا چاہتے ہیں اچھا تو ہم نے کہا تو صبح کو آپ آپ ارینج کریں تو ٹھیک ہے اچھا۔ تو کہنے لگے کہ ہم فیسٹیول ہے اس میں ہم صبح کے راگ آپ سے سننا چاہتے ہیں اور فیسٹیول رات میں تھا فیسٹیول انہوں نے اچھا، ہول ہاں، نائٹ تھا ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دو بجے سے چھ بجے تک اچھا۔ صبح کے راگ سنیں گے اناؤنس کر دیا تو اس میں ہم آرنو فیسٹیول میں ہم نے چار گھنٹے صبح کے راگ گائے ہم نے اچھا جی ہاں۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے تو رات میں ان کو صبح کا منظر نظر آیا ہوگا <laughs> <laughs> ہاں صاحب آواز کی تو عجیب کیفیت ہوتی ہے جی، جی۔ اچھا خان صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ ہلکے پھلکے گیت وغیرہ بھی گاتے ہیں آپ کبھی یہ نیم کلاسی تو یقیناً گاتے ہیں نیم کلاسی کی جو ہے دادرا ٹھمری وہ تو جی، لیکن گیت اور غزل کافی ہے یا ٹمری ہے دادرا ہے نہیں میری گزارش تھی گیت اور غزل بھی کبھی گاتے ہیں گیت نہیں غزل نہیں گاتے اچھا، اچھا۔ ہمیں ہماری نظر میں سب کچھ ہے گھی سے لے کے درپت تک ہاں. ہمیں ہاں، ہاں، سمجھتے ہیں جی، جی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں یہ ہمارا اسٹیج ہے ایک آدمی کا ایک اسٹیج کا لیول بن جاتا ہے یہ جی۔ یہاں تک اس نے رہنا ہے تو ہم وہاں تک رہتے ہیں اس کے نیچے آنا نہیں چاہتے حالانکہ ہمیں ہر صنف ہمیں موسیقی کا الگ مہربانی سے ہماری ذہن میں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا ایک سٹیج ہے کہ ہم یہاں یہاں تک رہنا ہے نہیں خدم میری میرا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ آپ جیسے گائک آپ جیسے موسیقار اگر ہلکی پھلکی موسیقی کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ کمپوزیشنز دیں یہاں نئی قسم کی جو نیم کلاسیکی نیم کلاسیکی نیم کلاسیکی نہ صحیح تو لائٹ سمجھ لیجیے تو اس میں وہ جو خاص کلاسیکی انگ کی جو کیفیت ہے اس سے کچھ فائدہ پہنچے گا اور یہ گانے جو ہم وقتی قسم کا تاثر دے کر مہینہ پندرہ دن تک ہمیں جی، جی، جی، متاثر کرتے ہیں اس کے ہاں، بعد ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ہاں۔ وہ بات نہیں رہے گی بلکہ اس میں ایک دیر پا تاثر رہے گا ہاں، تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات جس موسیقی سے استفادہ کر کے یہ گیت بنائیں گے یہ کمپوزیشن دیں گے تو اس کا تاثر بڑا اس کا دیر پا رہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ پہنچے گا عام لوگوں کو یہ مثال تو میں آپ کے شاید میں بات واضح نہ کر سکا آپ کو بعض بہت پرانے ایسے گانے جو ہیں جی، جی۔ جن کو بعض استادوں نے کمپوز کیا ہاں جی، جیسے ہاں۔ استاد جھنڈے خان کی ہاں، گانے آج بھی سنیے حالانکہ وہ فلمی گانے تھے لیکن ان میں آج بھی کیفیت موجود ہے پچیس سال گزر گئے یا بیس سال گزر گئے لیکن ان کی کیفیت اپنی جگہ ٹھوس بنیادوں پر رکھے ہوئے اس لیے وہ ابھی تک اثر ہے اچھا۔ تو اگر آپ حضرات بھی اس قسم کی بات کریں کہ ہلکے پھلکے گانوں میں اپنا کلاسیکی انگ بھی دیں اور وہ ٹھوس بنیادوں پہ ان کی تعمیر کریں تو وہ گانے بڑے دیر پا جی ہاں وہ تو فلم میں ہو سکتے ہیں تو پرفارمنس ہاں، میں تو نہیں ہم گا سکتے ہو کہیں بھی ہاں جی تو یہ بڑا ضروری ہے جی کہ کلاسیکل کا رنگ ہونا بڑا ضروری ہے تو اس میں ٹھوس پن آ جاتا ہے اس چیز میں آپ کوئی تجربہ کریں تو بڑا اچھا ہے ہم کوئی ایسا موقع نہیں ملتا ورنہ ایسا کوئی موقع ہو تو چلیے فلم کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سا غور طلب ہو جی۔ لیکن جیسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہاں یہ جی۔ تجربہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ حضرات اس میں تھوڑی توجہ دیں وقت نکالیں جی،, جی میرا خیال ہے ایسے گانے مرتب ہو سکتے ہیں جو بہت دائمی اثرات رکھتے ہیں جی وہ ہمارا ہم جس لگن میں ہیں جی وہ ہماری لائن دوسری ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں جی ایک دوسری لائن ہے میں سمجھ رہا ہاں، ہاں، ہم بڑی لائن پر جا رہی ہے ہاں۔ چھوٹی لائن ہے جی, جی، ہم سمجھ جی، جی۔ سمجھ گئے میں گیا ہم چھوٹی لائن پر نہیں آنا چاہتے ہیں کیونکہ بڑی لائن ملی ہوئی ہے اللہ نے دی ہوئی ہے تو ہم بڑی لائن پر جا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے ہم چھوٹی لائن پر نہیں آنا چاہتے تو یہ فن کی جو مختلف سطحیں ہیں اللہ کی مہربانی سے اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے یعنی لیے ہلکی چیزوں کی جی ہاں۔ چیزوں کی بہت بڑا ہاں۔ شاعر ہے بہت اونچا شعر کہتا ہے اس کو کہیے کہ جی ہاں، آپ جی ہلکی پھلکی آپ شاعری کریں تو جی اس کو تکلیف ہوگی ضرور کر تو دے گا وہ تکلیف ہوگی میرا خیال ہے غالب سے کہیں یا علامہ اقبال سے کہیں کہ فلمی گانا لکھ <laughs> دو تکلیف لکھ دیں گے وہ نظر میں ہے سب کچھ <laughs> صحیح بات ان کی نظر میں سب کچھ ہے شان شان میں نہیں ہے ان کی کام کرایا جائے ایسا کام کرایا جائے یہ الگ میرے ہیں گو خواص پسند ہاں جی۔ پر مجھے گفتگو عوام سے ہے بالکل جی عوام سے عوام تو عوام سے جی۔ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کی خاطر سے ان کے سمجھ اور ان کے جو کچھ بھی جذبے ہیں اور ان کی عوام میں بھی ہمارے سب درجے ہیں جی ہاں درجے تو ہیں وہ درجے ہیں ہم جو عوام کا جو سمجھ جی، جی۔ وہ سمجھدار ہاں، درجہ ہے ہاں۔ اس کو ہم زیادہ ہاں۔ چاہتے کہ بلند ہو ان کو بلند اور ان کو آپ ان کو ہم چاہتے کہ جی۔ اور زیادہ اچھا بلا شبہ آرٹسٹ کی سطح پر آدمی کو آنا چاہیے ہر چیز کے درجے ہیں ایسے عوام کے بھی درجے ہیں تو جو اعلیٰ درجہ ہے جو سمجھدار سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم یہ چیز رکھی ہوئی کہ یہ وہ ہاں یہ بھی اپنی جگہ درست خیال ہے تو جو دوسرے درجے ہیں ان کے لیے لائٹ ہے فوک ہے وہ بھی اپنے راضی ہوتے ہیں اچھا صاحب اس پر ہم اگر سارے درجوں کے لیے ہم اگر چاہیں کہ خوش کرے تو نہیں ہو سکے گا خان صاحب ایک بات یاد آگی یہ بات اتفاق سے آپ ہم نے آپ کے چھوٹے بھائی سے بھی کی تھی جی, جی۔ یہی بات آج میں آپ سے کہہ کر آپ کی رائے سے معلوم کروں گا کیا کرنا چاہیے کہ جو درجے کی آپ نے بات کی ہاں جی ہاں جی اس درجے میں گائکی کے تعلق سے تو بلا شبہ سب درجے کو آدمی کوئی خوش نہیں کر ہاں، سکتا نہیں کر سکتا آپ تو یہ تو میں عرض کر رہا تھا ہاں۔ کہ مثلا جب درباروں میں گئی موسیقی تو درباروں کی قصیدہ خوانی بھی ہونے لگی اس موسیقی کے ذریعے جی وہ الفاظ گائک برتنے لگے کہ جس سے درباروں کی فضا کی نمائندگی ہوئی جی ٹھیک جی۔ ہے ہاں۔ تو آج کے دور میں آج کے دور کی نمائندگی ہونی چاہیے اب جی، جی۔ آپ کی موسیقی میں وہ الفاظ آنے چاہیے جو آج کے دور کی نمائندگی کرے اور یہ جی، جی۔ دور ہے عوامی بالکل جی، تو عوامی دور میں عوام کو ساتھ لیے خود عوامی ہے آپ بھی ہیں یقین ہاں، تو میں یہ ہاں۔ کرتا کہ آپ جو درجہ بندی کر رہے ہیں جی جی ہاں اس میں جیسے ٹرین میں ابھی تک درجے ہیں ہاں، لیکن فن اور ٹرین میں تو بڑا فرق ہے صاحب درجے تو ہے ایک ہی درجہ ہونا چاہیے نا عوامی درجہ ایک ہی ہونا چاہیے اس میں بھی درجے رکھے ہو ابھی ایئر کنڈیشن ہے فرسٹ کلاس ہے سیکنڈ کلاس ہے اور جو بالکل تھرڈ کلاس بھی ہے عوام پانچ چھ درجے رکھے ہوئے ٹرین میں ابھی تک جا رہے لیکن جو درجے سفر کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور <laughs> جی، جانتے ہیں جی، جی۔ اور موسیقی کا تعلق یا فن کا تعلق اگر عوام سے ہے اس میں بھی درجے ہیں ہمیں اس درجے کی طرف دیکھنا شاعری میں بھی درجے ہیں موسیقی میں بھی درجے ہیں ہمیں اس درجے کی طرف دیکھنا تو پڑے گا جو ہماری موسیقی پہلا پورشن ہے سلو میڈیم فاسٹ ہم بھی ایسے درجے سے جاتے ہیں ہر کام درجے سے اٹھتا ہے یعنی آپ عوام کے لیے کچھ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے اس کا مطلب <laughs> ہاں؟ جو ہمارا جو کلاسیکل جو ہے وہ جی۔ جو ہاں۔ خاص لوگ ہیں جی، جی۔ خاص درجے کے لوگ ہیں وہ بھی عوامی ہیں وہ بھی سنتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں سن کے تو ہاں۔ سب درجوں کے لیے ہمارا موسیقی نہیں ہو وہ نہیں آئے گا ہاں میں سمجھ گیا خان صاحب بات یہ کہ بہرحال دیکھیے کیسی ان کے لیے عوام کے لیے فوک ہے جی ہاں۔ لائٹ کلاسیکل ہے دیہاتی گانے ہیں وہ لوگ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے نام کی مناسبت سے فن برتنا چاہتے ہیں بالکل جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ نزاکت علی کی رعایت سے جو جی۔ نازک مقامات جو ہوتے ہیں جس فن میں ہوتے ہیں آپ اسی کو اپنائیں گے نازک مجاز لوگ ہیں ہاں۔ وہ زیادہ فن وہ باریکیاں زیادہ سمجھتے ہیں ہاں۔ تو ہم ان کے لیے موسیقی بناتے ہیں ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں اور وہ والا لوگ ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوئی دماغدار لوگ ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کے خیالات معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی تو اچھا، آج اگر آپ پر کوئی کسی نازک تار کو چھیڑا جائے آپ کے اور کوئی تار تو اندر بہت ہے میرے جی مطلب کچھ اگر آپ کسی تار سے کوئی جھنکار پیدا ہو اور تو کچھ سنا سکیں اگر آپ آج ساز تو موجود میں سب سنا تو نہیں سکوں گا جی۔ صرف میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے یہ بھی یہ بھی موسیقی کی باتیں ہو رہی ہیں آرٹ کی باتیں ہو رہی آپ بول رہے ہیں تب بھی آرٹ کی بات ہو رہی جب میں بول رہا ہوں تب بھی آرٹ کی بات ہو رہی بات تو ہو رہی اور اس میں بھی اس میں بھی سر ہے ہاں، ہاں، ہم ان شاء اللہ ہم ہاں۔ سر کے لوگ ہیں آپ ہاں. سریلی بات کر رہے ہیں ہم بھی سریلی بات کر رہے ہیں یہ بھی اس میں بھی سر پیدا ہو رہا ہے آپ ویسے سنانا بغیر ساز کے پسند نہیں کریں گے یہ بھی ایک پرفارمنس ہی ہو رہا ہے جی۔ ویسے بغیر ساز کے جب بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی پھر اچھا، تو اچھا۔ آدمی بغیر ساز کے تو ہمارا بغیر ساز کے ہوتا ہی نہیں جی اچھا, اچھا۔ بغیر ہاں، ساز کے گانا جی ہاں۔ ہمارا بغیر ساز کے گانا وہ کچا ہے ہاں صحیح اس کے بغیر ساز کے تبلا اور سرنگی ہے تانپورہ ہے جی۔ سرمنڈل ہاں، ہیں سارے ساز ہوں تو اس سے وہ پختہ چیز ہوتی ہے اگر بغیر ساز کے ہم کلاسیکل گائے تو وہ کلاسیکل ہی نہیں ہے ہاں، ہاں، اس کو ہم نہیں سمجھتے ایک کی شکل ہے دھن بن جائے گی جی، جی، مال جی، کو نہیں ہے پختہ اچھا، نہیں ہوگا اچھا، پھر ان شاء کسی وقت اب تو ہم اپنے سامعین کو آپ کے ریکارڈ ہی سے محسوس کرتے ہیں اچھا اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اچھا جی اور بڑی زحمت کیا بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا آپ نے میں تو ہم تو اچھا، خدمت گا رہے ہیں اچھا، اور اچھا۔ انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے اور برسوں سے خدمت کر رہے ہیں اپنی اچھا خان صاحب جی، خدا حافظ